ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں